حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے مشورہ لیا جائے اور کنواری لڑکی کا بھی نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے اجازت لی جائے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے معلوم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ خاموش رہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو انہتر